بابو یعنی اس بات میں ان الفاظ کا ذکر ہے ان کے ذریعے سے عام طور سے انسان تکلم کرتا کرتے ہیں کا ان کا بیان ہوگا

یہ کہنا ان سے مسلح مسلح تینوں الفاظ اور مانا ظاہر ہے فہذا رجعی ان الفاظ کے ذریعے سے سلاخی واقعہ ہوں گی تین قسم کے کم سے الفاظ بیان ہوں ان کے ذریعے الفاظ رجعی واقع ہوگی اور سلاخ رجعی لأن هذه الألفاظ تستعمل في الطلاق ولا تستعمل في غيره اس لیے کہ یہ الفاظ طلاق میں استعمال کیے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ میں استعمال نہیں کیے جاتے فقالا سریحا تو یہ سریح الفاظ کے لائیں گے سریح الفاظ کے ذریعے سے طلاق دینا کہلائے گا ان کو یہاں پہ تھا دیکھا اور سکتے کے ذریعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تھا کہ اس طرح یہ پیچھے کرتی ہے رج کو پیچھے لے کر آتی ہے رجا کو یعنی طلاق سری کے بعد رجعت ہوتی ہے رجوع کرنا ہوتا ہے یہ نق کے ذریعے سے معلوم ہوا یعنی نیچے لکھا ہوا ہے یہ نفس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ طلاق سری سے سری الفاظ کے ساتھ طلاق ہی تو پھر رجوع ہوتا ہے بعد میں ولا اور یہ الفاظ نیت کے لیے محتاج نہیں ہوتے سریحم سی ہی بے غلط استعمال اس وجہ سے کہ یہ طلاق میں سری الفاظ غلط ہے استعمال کی وجہ سے انہیں یعنی کو استعمال کیا جاتا ہے طلاق کے میں وہ قزا ادا نبل ایبانت اور اگر اسی طرح آدمی نیت کرتا ہے عبادت کی یعنی جدائی کی سنسور جدائی کی اس کے ذریعے سے سری الفاظ کے ذریعے سری الفاظ میں تو یہ ہوگا ہوتا ہے نا اچھا اور اسی طرح اگر جب نیت کی عبادت کی تنجیز شرح دن خزاں کی فیورت جو آ جائے گی یعنی اس نے کسی چیز کا ارادہ کیا فوراً نافذ کرنے کا کسی آدمی نے ایسی چیز کو نافذ کرنے کا معلّر و انتظار عدت کی جس کی شریعت نے انتظار عدت پر نکال رکھا ہے معلّہ کر رکھا ہے کئی عورت والے کی تو اس کو اسی پر یعنی اس کا ارادہ اسی پر لوٹا دیا جائے گا دیکھیں اس مسئلے میں ایک تو طلاق کی دو قسمیں بیان ہوئی کری اور کنارے کری کے لیے الفاظ استعمال ہوئے یہ الفاظ ہم نے پڑھے ہم نے تعلق ہو کے لیے الفاظ استعمال ہوئے کیونکہ ان کا استعمال طلاق دینے کے لیے ہوا کرتا ہے اس کے علاوہ ہم استعمال نہیں ہوتے یہ ہوتے ہیں تو بہت کم کہیں شاد و نادر اور ان الفاظ سے بھی جانے والی طلاق کو طلاق رجی کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے یعنی جب طلاق طلاق تھی کا مطلب کہ نکاح وغیرہ اس طلاق کے بعد نکاح کیے بغیر ہی کے دوران اور رجوع کرنے کا حق رہتا ہے اور یہ پرانے سے معلوم ہوا آپ کو بہول یعنی شوہر ایسی مسلفا مطلب ہوتے جن کو سے برداشت کی گئی ہے ان کے شوہر ان کو واپس کرنے کا اختیار رکھتے ہیں زیادہ حقدار ہیں اس سے پتا چلا کہ ان سے طلاق رضی واقع ہوتی ہے جو دوران عزت کیا جا سکتا ہے اور اس میں سے یہ بات آ گئی کہ یہ الفاظ ایسے ہوتے ہیں طلاق کے استعمال ہوتے ہیں کثرت سے یہ کسی نیت کے محتاج نہیں ہوتے تکلم کرنے کے ساتھ ہی فوراً مانا جو ہے وہ اسی کی طرف جاتا ہے کہ کی طرف چلا جاتا ہے یہ نیت کے محتاج نہیں ہوتے ایسے الفاظ الفاظ اور اگر کوئی انسان ایسا ہے جو سری الفاظ کے ساتھ اللہ کے بائنا کا ارادہ کرتا ہے نیت کرتا ہے کہ میں بولنا تو ان کے تعلق متعلق تو کیا مطلب کا تو یہ ہے کہ میں اسے طلاق کے بائنا دوں تو لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ شریعت میں شریعت میں اب یہ بینونت یعنی فوراً جدائی وہ تو عزت گزرنے پر معلّہ کی ہوئی ہے عزت گزرے گی تو فوراً جدائی ہونی ہے ویسے نہیں ہو سکتے یہ انسان ان الفاظ کے ذریعے سے کوئی ایسا انسان کے جو سری الفاظ کے ذریعے سے بیرونت کا ارادہ کرتا ہے اس کے اس اس نیت کو کو ارادے اسی کے منہ پر مار دیا جائے گا اس کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا صلاح اور اگر انسان یا کی ان الفاظ کو سری الفاظ کو بول کر نیت کرتی ہے خلاف طلاق وسا یعنی وسا کہتی ہے بیڑی کو زنجیر کو زنجیر سے یا بیڑی سے رہائی کی نیت کی الفاظ سریحا کو بول کر لمبی جدئی جیسے فرض تو خزان اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی یعنی قاضی کی عدالت میں اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا وہ اللہ لے کہ میں نے طلاق دی تھی لیکن میری نیت یہ تھی کہ میں تو بیڑی سے رہائی کی نیت میں نے کی ہے تو قاضی اس کی تصدیق نہیں کرے گا اس کی بات کو نہیں مانے گا خلاف ظاہر کیونکہ اس نے جو نیت کی ہے ظاہر کے خلاف عام طور پہ تو بیڑی سے رہائی کی نیت نہیں کی جاتی نا ان الفاظ سے لہذا ظاہر کے خلاف اس نے معاملہ کیا تو قضا اس کی تصدیق خاصی کے دربار میں اس اس اس اس اس کی کی کی کی کی بات بات بات بات بات کو کو کو کو نہیں مانا چاہیے بین اللہ تعالیٰ ہاں فیما مان لیا جائے گا یعنی پر ماننے کا اعتبار کیا جائے گا یا اس نے نیت کی ہے ایسی چیز کی جس جس سے اس چیز کا استعمال کیا جاتا ہے استعمال رکھتی ہے سے رہائی کے لیے اس چیز کا استعمال ہے سر لوٹی کے اندر یا مسلفت کے اندر بہرحال استعمال ہونے کی وجہ سے بین اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق کر دی جائے گی لیکن نے اس کی تصدیق نہیں کی القضاء ولا فيما بينه وبين الله تعالى اور اگر انسان نے ان الفاظ سریحہ کے ذریعے طلاق عن العمل کی نیت کی کسی کام سے رہائی کی نیت کی لب یدین فضائی ولافی بہ بین خوبانی تو نہ تو فضان جس کی تصدیق کی جائے گی نہ آخر نہ بین بین اللہ تعالیٰ یعنی دیہان اکثر اس کی تصدیق کی جائے گی دونوں صورتوں میں اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا اور طلاق واقع ہو جائے گی اللہ بھی کہتا رہے کہ میں نے طلاق طلب تو یا انت مطلع پتن یا طلب تو بھی کہہ کر اس سے مراد طلاق عامر عمل کیا تاکہ میں کام سے تمہیں آزاد کرتا ہوں تو اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا لأن طلاق فعل قید کیونکہ طلاق جو ہوتی ہے وہ قید کو دور کرنے کے لیے ہے وہ غیر مقیت عمل اور یہ کسی عمل کے ساتھ مقیت نہیں ہے خاص نہیں یعنی نبی حنیف رحمہ اللہ انہو یدینو اور ویسے طلاق بول کر طلاق عن العمل جو ہے یہ معنی متعارف مشہور معنی نہیں ہے ایک تو ہو نا کہ کہیں کوئی معنی ایسا بولا جاتا ہو تو صرف چلو اعتبار کر لیا جائے ایک تو ہے لیکن یہ معنی کہیں بولا ہی نہیں جاتا کہ طلاق موت اور طلاق علی عمل کی جو ہے وہ کا اس کو مراد لیا جائے ایسا نہیں ہے اس معنی میں یہ مشہور نہیں ہے لہٰذا اس کی بات کو نہ فضان مانا جائے گا نہ بے اثر مانا جائے گا وَنَبِي حَنِيفَ تَرَحِمَهُ اللَّهَ أَنَّهُ يُبَيَّنُ فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ امام ابو رحمت اللہ امام ابو منیفر رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت ہے ایک روایت حاشی میں لکھا ہوا ہے کہ یہ امام صاحب کے شاگرد ہیں حسن بن زیاد ان سے یہ روایت ہے امام حسن بن زیاد امام ابو حنیفہ سے یہ روایت ان کا یہ قول بیان کرتے ہیں یہ ایک قول ہے امام صاحب کا کہ انہو یزیلو بینہ و بین اللہ تعالیٰ کہ دیانتر اس کی تصویر کی جائے گی یعنی اس کا اور جو اللہ کا معاملہ ہے اس میں اس کی بات کو مان لیا جائے گا کہ انہو یستعمل بالتلخی سے اس لیے کہ طلاق لفظ طلاق جو ہے وہ چھٹکارا دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اس کہتے ہیں چھٹکارا دینا خلا صحیح خلے سے ہے تو امام صلی اللہ فرماتے ہیں کہ بیان دھیانت اس کی تصدیق کی جائے گی اس لیے کہ لفظ طلاق یہ تخلیق یعنی چھٹکارا دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو جب اس میں احتمال پیدا ہو گیا کہ اس کا یہ معنی مراد لیا جا سکتا ہے تو اس احتمال کی وجہ سے اس کی جانب تصدیق کی جائے گی ولاقال مطلب اور اگر کسی انسان نے کہا انت مطلع قتل یوں تکلم کیا مطلع قتل کی بجائے مطلع قتل لتسکین فائل مطلع کے سکون کے ساتھ لا یکون صالقا الا بالنیا تو یہ طلاق سے ملا نہیں ہوگا مگر نیت کے ساتھ یعنی لأنها غیر مستعمالة فيه غرفا کیونکہ عام طور پہ یہ مطلقہ کا لفظ طلاق میں استعمال نہیں ہوتا فلم یکن صریحا تو یہ صریح لفظ بھی نہیں کہلائے گا تو یہاں پہ لا یقین اللہ یا نیت کی قید لگا دی کہ اس کی نیت کا اعتبار ہوگا اگر اس کی نیت طلاق دینی کی اس کے ذریعے سے وہ تکلم صحیح نہیں کر پایا تو طلاق واقع ہو جائے گی اس کی بات کو مان لیا جائے کا اعتبار سے قال ولا يقع به الا واحدة والا واكثر من ذلك اس مسئلے کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے ابھی آپ حدیث کی کتاب ابو داود شریف کو نکالیں Thank